سعید جریری نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی کہا میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے سوا کسی متعین مہینے کے روزے رکھتے تھے انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم رمضان کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی متعین مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ آپ آگے تشریف لے گئے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے روزے ترک کیے جب تک کہ اس میں سے کچھ دنوں کے روزے رکھ نہ لیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو سترہ